سیدہ ام عامر رضی اللہ عنہ جو کہ بیعت کرنے والی خواتین میں سے تھیں نبی کریم کے پاس مسجد میں ہڈی والا گوشت لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوچا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا حدیث نمبر آٹھ سو انتیس مسند احمد